میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا عبد الحمید بٹو صاحب کو تشریف لا رہے ہیں تکبیر ختم نبوت الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سید الرسول وسلاۃ وسلام علی سید الرسول اور میرے انتہائی مشفق محسن جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی بہت خوبصورت اور جامع گفتگو میں خود جب پہنچا ہوں تو ان کی گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر تھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے تقریر نہیں کی بلکہ آپ کی اصلاح کی ہے تو چند باتیں میں بھی حصہ ڈالنے کے لیے اور میرے جیسے ناقص علم و فہم رکھنے والے طالب علم کی اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین جو ہیں ان کی موجودگی میں مجھے حضور علیہ السلاۃ وسلام اور دین کے متعلق کچھ بات آپ سے کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے دوستو کوئی بھی انسان عام انسان ہو عام انسان جب وہ محنت کرتا ہے محنت کر کے کسی چیز کو بناتا ہے سنوارتا ہے تو پھر یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو میری کمائی ہے نا یہ لٹے نہیں برباد نہ ہو یہ میرے بعد بھی میں رہوں نہ رہوں لیکن جو میں نے محنت کی ہے جو میں نے سرمایہ تیار کیا ہے اسے میرے بعد بھی رہنا چاہیے کیا یہ خواہش ہوتی ہے یا نہیں جی بولو بولو بھائی ہوتی ہے نا مثال کے طور پہ ایک شیخ نے ایک مدرسہ بنایا اب کیا کوئی شیخ خانقاہ میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے دو چار سو طالب علم رکھ کے کیا یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے کہ میں چلا جاؤں اور بعد میں یہ ہر چیز برباد ہو جائے بولو بھائی نہیں ہو سکتی تو پوری کائنات میں پوری کائنات میں جس ہستی اور انسان نے دین حق کے فروغ کے لیے سب سے زیادہ محنت کی اسے میرا مستفی کہتے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کے لیے میرے آقا نے کیا نہیں کیا کانٹوں پہ چلنا پڑا تو چلے پتھر کھانے پڑے تو کھائے گالیوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو کیا بھوکا رہنا پڑا تو رہے احباب یاروں کی قربانی دینی پڑی تو قربانی دی ساری زندگی میرے محبوب علیہ سلاۃ وسلام نے مسائب و علام کا استقبال کیا اور اتنی بڑی محنت کے بعد کے کائنات نے آپ کی محنت کو آپ کے گلشن کو آپ کے یاروں کو آپ کے وفاداروں کو آپ نے جو دین کی محنت کر کے اپنی عزیز اور کمائی کو تیار کیا خالق کائنات نے ایک مقام پر اسے یوں کہا قرآن کہتا ہے کزر کیا کہتا ہے یوں پڑھ دیتا ہوں قرآن کہتا ہے کزر کچھ تو جان پوے اچھی بولو کزارے یہ میرے نبی کی محنت میرے نبی کی کمائی ایسی ہے جیسے کھیتی بولو جیسے کیا ہے کھیتی یہ کھیتی ہے یہ گلشن ہے یہ کمائی ہے ابو بکر نبی کی کمائی عمر نبی کی کمائی عثمان نبی کی کمائی طلحہ نبی کی کمائی زمیر نبی کی کمائی امبار نبی کی کمائی یاسر نبی کی کمائی سارے صحابہ یہ نبوت کی کمائی ہے قرآن کہتا ہے کسار ایسے ہیں جیسے کھیتی ہوتی ہے اب میرا نبی یہ کبھی نہیں جا سکتا معاذ اللہ کہ یہ کھیتی لٹ جائے بولو نہیں جا سکتا کہ یہ کھیتی لٹ جائے اب یہ جو کھیتی ہے یہ جو دین ہے یہ جو اسلام ہے اس کو جاری رہنا چاہیے یہ تڑپ نبوت ہے طلب نبوت ہے نبوت کی خواہش ہے میرے معزز سامعین اب ہوگا کیا توجہ رہے چند منٹوں میں بات کو کھول دیتا ہوں ہوگا کیا جس کے لیے محنت کی حضور نے مارے کھائیں سب کچھ برداشت کیا ایک وقت آ رہا ہے ایک دن ایسے آ گیا کہ دن اور رات کو مکہ چھوڑ کے جانے والے بڑی شان و شوکت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا جڑے ختم نبوت نو منتے نے اچھی سبحان اللہ نہیں نہیں جڑے سچے پروانے نے ذرا ہور زور لاؤ ٹل ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا توجہ طالب علم دی طرف میرے آقا تشریف فرما ہے کیسا منظر ہوگا جب قرآن یہ اعلان کرتا ہے فرمایا ایزا جا نصر اللہ اے میرے محبوب اللہ کی مدد آ گئی توجہ کیجئے اللہ کی مدد آ گئی ولفت ہوں اور فتح ہو گئی توجہ کیجئے قرآن کہتا ہے وار تناسا غور کرنا غور ورا آئی تلنا سا اور میرے محبوب تو دیکھنا اپنی آنکھوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جو لوگ تجھے گالیاں دیتے تھے آج تیرے وضو کا پانی اٹھائے پھرتے ہیں جو لوگ تیرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آج تیری غلامی کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے شیخ میں یوں اپنے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں آقا نے کہا ہوگا یا اللہ یہ ساری جو میری اب محنت ہے کمائی ہے اللہ کی مدد سے فتح آ گئی اور یہ ساری کمائی فتح بن کے میرے سامنے آ گئی اب اس کو لٹنا نہیں چاہیے اس کو جاری رہنا چاہیے تو وہ جاری کیسے رہے گی توجہ رہے فی دین اللہ داخل ہو رہی ہیں فوجیں دین کے اندر داخل ہو رہی ہیں آقا بیٹھے فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں داخل ہو رہی ہیں اچھا اب داخل ہو گئی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے نبوت کو یہ تسلی ہو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ یہ جو دین کی متا سب کچھ سب کچھ تو نے کمائی کر لی بنا لیا اس کے متعلق وہم نہ کرنا پریشان نہ ہونا تیرے آنے کے بعد ید خلونا مظاہرے کا سیگا ہے دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہے اور ہوتی رہیں گی بولو آئندہ بھی ہوتی رہے پہلے نبی آتے تھے نبی بھی چلے جاتے تھے اور جو دین میں داخل ہونے والے تھے ان کا آنا رک جاتا تھا فرمایا میرے محبوب تو آئے گا مگر تیری نبوت ختم نبوت بل کے جاری رہے گی پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا ختم نبوت بلکہ تیری نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا آج بھی تیری موجودگی میں بھی دین میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے بولو ہوتے رہیں اچھا تو یہ جو قیامت تک دین کے میں فوجیں داخل ہوتی رہیں گی ان کا جو تسلسل ہے وہ کیسے چلے گا نبوت کے آنے کے بعد تو آقا علیہ اکالت وسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء توجہ علماء کو مذاق کرنے والوں وہ لوگ سنیں علماء کا تمسکر اڑانے والے وہ سنیں علماء کی بے ادبی کرنے والے وہ سنے کہ آقا نے خود کہا کہ اس کام کا تسلسل جاری رہے گا کس طرح فرمایا کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیلیوں کے نبی توجہ رہے گویا حضور کے بعد نبی نہیں حضور کے بعد رسالت نہیں نبی کے بعد خلافت ہے نبی کے بعد کام کرنے والے علماء ہیں بولو بھی کون ہے بولو بولو کون ہے علماء بولو کون ہے علماء گویا یہ ختم نبوت کا کام نبوت والا آج دنیا میں لے کے چل رہے ہیں تو علماء چل رہے ہیں دنیا میں لے کے چل رہے ہیں تو شیوخ چل رہے ہیں میرے پیغمبر کے بعد کسی جھوٹے نبی کی کسی قادیانی کی کسی کذاب کی کسی کاڑے کی کسی بے مال کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نبوت والا یہ کام علماء جو ہیں وہ آگے بڑھاتے رہیں بھائی بڑھانا چاہیے کہ نہیں بولو بولو میں بھی میں بھی یہی کہوں گا کارکن ہونا اور بات ہے بندہ کسی جماعت کا کارکن بنتا ہے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے ورکر بنتا ہے چھوڑ بھی دیتا ہے عہدے دار بنتا ہے چھوڑ بھی دیتا ہے میں ختم نبوت والوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کانفرنس میں ماس کارکن نہیں آتے محمد عربی کے دیوانے آتے ہیں کارکن بدل جایا کرتے ہیں لیکن دیوانے تبدیل ہے بولو تبدیل ہے ختم نبوت کی تحریک کے جھنڈے کے تلے طالب علم ہوں سیاسی لیڈر ہوں علماء ہوں انشاءاللہ جہاں ان حضرات کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا اور ہم ختم نبوت کے لیے کام کریں گے آپ تیار ہیں آخر